الله الذي تساءلون به والأرحام إن كان رقيبا صدق العظيم جو ساتھی دائیں بائیں بیٹھے ہیں ان سے درخواست ہے کہ قریب تشریف لے آئیں دین کی بات طلب کے ساتھ توجہ کے ساتھ ادب کے ساتھ اور عمل کی نیت کے ساتھ سننی چاہیے لاپرواہ ہو کر نہیں میرے بزرگوں اور دوستوں اسلام نے دوسرے شعبوں کی طرح نکاح کے بارے میں بھی ہمیں مفصل اور واضح ہدایات دی ہیں اور میرے علم میں کوئی آسمانی اور غیر آسمانی مذہب ایسا نہیں جس میں اتنی تفصیل کے ساتھ اور اتنی وضاحت کے ساتھ ہدایات دی گئی ہوں جب نکاح کا ارادہ کیا جاتا ہے تو سب سے پہلا مرحلہ یا سب سے پہلا قدم اس سلسلے میں جو اٹھایا جاتا ہے وہ رشتے کے انتخاب کا ہے تو اس بارے میں ہمارے آپ کا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ دیکھو دنیا میں جو رشتے کیے جاتے ہیں یا تو مال کی بنا پر یا حسن و جمال کی بنا پر یا شہرت اور عزت کی بنا پر یا خاندان کی بنا پر یہ چار بنیادیں ہیں عام طور پر جن کی بنا پر رشتے کیے جاتے ہیں تو فرمائیں کہ جب تم رشتہ کرو تو اس میں دین اور تقوی کو ترجیح دو سیرت اور کردار کو ترجیح دو اس کا یہ مطلب ہر چیز نہیں کہ خاندان کو نہ دیکھو اور صورت کو نہ دیکھو یہ مطلب نہیں ہے کیونکہ خود حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات صحابہ اکرام نے جب کہیں رشتہ کرنا چاہا تو پوچھا تم نے دیکھا ہے اگر انہوں نے ارد کیا کہ اللہ دیکھا تو نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ دیکھ لو ایک صحابی نے کیا میں انصار کے خاندان میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ آپ نے اس انصاری خاتون کو دیکھا ہے اس نے کیا نہیں دیکھا آپ نے فرمایا دیکھ لو اس لیے کہ انصار کے بعض خاندان ایسے ہیں ان کی آنکھ میں ایک خاص قسم کی تکلیف ہوتی ہے ایسی چیز ہے جو بعض لوگوں کی نظر میں نقص اور عیب ہے وہ تم دیکھ لو اس میں محبت زیادہ کیونکہ اسلام انسان کی جو فطرت ہے اور فطری تقاضے ہیں ان کا لحاظ کرتا ہے اور حسن و جمال اور صورت یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اس سے متاثر ہوتا ہے لیکن خود حسن و جمال کا کوئی معیار نہیں ہے افریقیوں کے ہاں حسن کا معیار کچھ اور ہے امریکیوں کے ہاں حسن کا معیار کچھ اور ہے اربوں میں حسن کا معیار کچھ اور ہے پاکستانیوں ہندوستانیوں کے ہاں حسن کا معیار کچھ اور ہے کالوں کے ہاں معیار اور ہے گوروں کے ہاں معیار اور ہے تو ہر کسی کے ہاں معیار مختلف ہے تو اسلام نے یہ جو فطری تقاضا ہے اس کو بالکل نظر انداز نہیں کیا کہ صورت کو بالکل نہ دیکھو مگر بتایا یہ گیا کہ جب تم نمبر دینا چاہو تو پھر سب سے زیادہ نمبر سیرت اور کردار کو دو وجہ ترجیح سیرت ہونی چاہیے سورت نہیں ہونی چاہیے مال نہیں تقبہ ہونا چاہیے صرف خاندان نہیں اسی طریقے سے خاندان کا مسئلہ ہے تو خاندان کو بالکل نظر انداز نہیں کیا بلکہ اگر کسی نے اعلی خاندان والے نے بالکل گٹیا خاندان میں رشتہ کر لیا تو ایسا رشتہ تو ہوتا نہیں ہے کف کبھی معیار ہے ایک سید خاندان گئے اور اس نے رشتہ کر لیا میراسیوں کے ہاں کر لیا ایسے گھٹیا پیشے سے منسلک لوگوں میں کر لیا تو یہ قابل اعتراض بات ہے یہ ان وجوہ میں سے ہے جن کی بنا پر نکاح کو فصل کیا جا سکتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خاندان کو بالکل نہ دیکھو اور صورت کو بالکل نہ دیکھو یا مالی حالت کو بالکل نہ دیکھو ان چیزوں کو دیکھا جائے لیکن جب ترجیح دی جائے تو پھر سیرت اور کردار کو ترجیح دی جائے اس لیے کہ مال بھی آنے جانے والی چیز ہے المال غالب برا ہے بہت سے لوگ صبح غریب ہوتے ہیں اور شام کو امیر ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ آج امیر ہیں اور کل فقیر ہیں کہ دنیا کے حالات بدلتے رہتے ہیں ہم نے خود اپنی زندگی میں مالکوں کو ملازم بنتے ہوئے دیکھا ہے اور ملازموں کو مالک بنتے ہوئے دیکھا ہے فقیروں کو امیر اور امیروں کو فقیر بنتے ہوئے دیکھا ہے اور پاگل ہے وہ شخص جو مال دولت پر اتراتا ہے یا و دولت کی وجہ سے صرف و دولت کی وجہ سے کسی کی عزت کرتا ہے پاگل ہے بے وقوف ہے اسی طریقے سے سورت کا مسئلہ ہے یہ سورت بھی چڑھتا سورج ہے اور ڈھلتا سورج ہے بعض اوقات ایسے واقعات بھی ہماری نظر سے گزرے اخبارات میں اور عام معاشرے میں کہ جنہوں نے صرف صورت کی بنا پر رشتہ کیا تھا صرف حسن و جمال سے متاثر ہو کر کچھ ہی وقت گزرا جب بد کرداری سامنے آئی اور سیرت کی قباحت سامنے آئی تو جس چہرے پر کل تک مرتے تھے اسی چہرے پر تھوک دیا اسی چہرے پر تیزاب ڈال کر اس کو جلا دیا اسی چہرے کو دیکھنا گھمانا نہیں ہے لیکن سیرت ایک ایسی چیز ہے کہ یہ دن ب دن محبت میں اضافہ کرتی چلی جاتی ہے کوئی خاتون اور کوئی لڑکی اور کوئی دلہن صرف صورت کی بنا پر کسی خاندان میں اور شوہر کے دل میں اپنا مقام نہیں بنا سکتی جب تک کہ اس کے ساتھ سیرت اور کردار نہ ہو اور جس کے پاس کردار ہے وہ اپنی جگہ بنا لیتی ہے اپنا مقام پیدا کر لیتی ہے اور دن بدن اس کے مقام میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے میں کبھی کبھی مولانا عبد الماجد دریا بادی کے الفاظ سنایا کرتا ہوں انہوں نے آپ بیتی میں اپنی اہلیہ کے بارے میں لکھا ہو جا کر لکھی ہے تو اپنی اہلیہ کے بارے میں لکھا مولانا دریا بازی صاحب نے کہ یہ ستر سال کی گڑیا آج بھی میری محبوبہ بنی ہوئی ہے منہ میں دانت نہیں پیٹ میں ہاتھ نہیں لیکن سیرت ہے کردار ہے دن بدن اس کی محبت میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا بجائے اس کے کہ جب منہ پوپلا ہو گیا اور اس سے نفرت ہو جائے مزید محبت میں اضافہ ہو گیا تو پہلی ہدایت تو ہمیں یہ دی ہے کہ لوگ ان بنیادوں پر رشتے کرتے ہیں اے میری امت کے لوگوں تم جو رشتہ کرو تو سیرت اور کردار کو ترجیح دو اس کو ملبوز رکھو اس کو نظر انداز نہ کرو اس کو نمبر زیادہ دو اگر خاندان کو تیس نمبر دیتے ہو اور مال کو دس نمبر دیتے ہو اور سورت کو پچیس نمبر دیتے ہو تو پھر سیرت اور کردار کو تم پچاس نمبر دو پینتالیس نمبر دو اس کی بنا پر ادا کرو دوسری ہدایت جو ہمیں دی گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یوں تو زندگی کے عام معاملات میں ہے لیکن نکاح میں بھی وہ یہ کہ رشتہ کرنا چاہو تو استخارہ کرنا اور یہ استخارہ صرف نکاح کے لیے نہیں ہے استخارے کا حکم تو اللہ کے نبی نے ہر جائز معاملے میں دیا ہے کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہو کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہو کوئی ملازمت کرنا چاہتے ہو کسی کے ساتھ شراکت داری کرنا چاہتے ہو سفر کرنا چاہتے ہو آپ نے فرمایا استخارہ کر لو ہوں بزرگوں کی تو یہ عادت رہی کہ ان سے اگر کوئی سوال پوچھتا تھا تو سوال کا جواب دینے کے لیے بھی استخارہ کر لیتے تھے آپ, آپ, آپ سوچتے ہوں گے پھر تو سوال کا جواب ایک ہفتے بعد دیتے ہوں گے اس لیے کہ ہمارے ہاں استخارہ کیا ہے بڑا بڑا مشکل ہے جو ہمارے ہاں بتایا جاتا ہے وہ یہ کہ بھائی وضو کرو ہو سکے تو غسل کر لو اور خوشبو لگا لو اور دو رگت پڑھو اور اس کے بعد فلاں دعائے آئے پڑھو اور اور کروٹ کربٹ بستر پر لیٹ جو اور تین دن تک کرتے رہو بلکہ ہو سکے تو زیادہ کرتے رہو جب تک یہ خواب نہ آ جائے اور جب تک یہ کوئی اشارہ نہ ہو جائے تب تک استخارا کرتے رہو فتوائی شریعت میں استخارہ یہ نہیں ہے اتنا لمبا چوڑا استخارہ نہیں ہے اتنی پابندیاں استخارے کے نہیں ہیں پتہ نہیں لوگوں سے کہاں لوگوں نے کہاں سے نکال لی نہ استخارے کے لیے غسل کرنا لازم ہے اور نہ استخارے کے لیے تین دن تک کرنا ضروری ہے نہ استخارے کے لیے خواب کا آنا ضروری ہے نہ استخارے کے لیے اشارے کا ہونا ضروری ہے ان میں سے کوئی چیز بھی استخارے میں نہیں مختصر سا استخارہ تو وہ ہے جو ایک منٹ میں بھی کیا جا سکتا ہے ایک منٹ میں نہیں بلکہ چند سیکنڈ میں استخارہ کا معنی کیا ہے اللہ سے خیر مانگنا خیر کی دعا کرنا اللہ سے تو مختصر سا استخارہ تو یہ ہے اللہ خیر لی وقت لی اللہ خیر لی وقت لی میں اکثر سکھاتا بھی رہتا ہوں بڑا مجرب ہے عام حالات میں بھی اور رشتے کے لیے ہم نے تو جس کو بھی بتایا تو اچھے رشتے ہوئے اللہ لی وقت کر لی میرے لیے پسند فرما لے میرے لیے منتخب فرما لے اب آپ بازار میں جا رہے ہیں کوئی چیز خریدنے کے لیے کہاں سے خریدوں کیا چیز خریدوں اللہ سے استخارہ کر لیں اللہ لی وقت کر لی کسی نے کسی بارے میں مشورہ کرنا چاہا اللہ سے استخارہ کر لیں اللہ کیا اس کو جواب دوں مشورے کا اللہ مخیر لی وقت تر لی اللہ میرے لیے منتخب فرمانے کیا جواب دینا چاہیے میرے دل میں ڈال یہ استخارہ ہو جائے گا تو مسلسل کیا جاتا رہے اور استخارہ کرنے کی چیز ہے کروانے کی چیز نہیں ہے یہ بھی ایک بڑی ضروری چیز ہے ملحوظ رکھنا میرے پاس خود لوگ بہت آتے ہیں کہتے ہیں مولانا استخارہ کروانا ہے بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں استخارہ نکالنا ہے اب پتہ نہیں استخارہ نکالنے کا کیا مطلب ہے میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو قرآن کھول کر اور کتاب کھول کر جیسے فال نکالتے ہیں تو استخارہ بھی نکالتے ہیں یوں کھولا یہ پہلی سطر پڑھ لو یہ ساتویں سطر پڑھ لو یہ دسویں سطر پڑھ لو یہ ہے یہ کام کر لو نہ کرو تو یہ ایک بڑا کھیل کا گیم بنایا ہوا ہے تو لوگ کہتے ہیں صاحب استخارہ نکلوانا ہے کہ استخارہ تو نکالا نہیں جاتا نکلوایا نہیں جاتا اور استخارہ کروایا نہیں جاتا بلکہ خود کیا جاتا ہے آپ خود استخارہ کریں اور یاد رکھیے کہ جتنے درد کے ساتھ آپ اپنے بیٹے اور بیٹی کے لیے دعا مانگیں گے استخارہ کریں گے کوئی عامل اور کوئی تعبیر فروش اور کوئی کاروباری ذہنیت رکھنے والا اتنے درد کے ساتھ نہ دعا کرے گا نہ استخارہ کرے گا تو آپ خود استخارہ کریں بچہ استخارہ کرے بچے سے کہیں بیٹا رشتہ کرنے کا تمہارا ارادہ ہے استخارہ شروع کر دو بیٹی سے کہیں استخارہ کرو اللہ سے خیر مانتی رہو اس کی والدہ سے کہیں خود کریں استخارہ کریں چلتے پھرتے کرتے رہیں تو یہ اسلام کا حکم یہ ہے اس سلسلے میں کہ اس سہارا کر لو اور تیسرا کام جو کرنا ہے وہ استشارہ اشارہ ہے مشورہ بھی کر لو کسی سے فلاں جگہ رشتے کہلاتا ہے کیسے لوگ ہیں کیسی لڑکی ہے کیسا لڑکا ہے جو جانتے ہیں ان سے معلوم کر لو مشورے کا بھی حکم دیا اور اسلام اس میں اجازت دیتا ہے کہ اگر تم سے کسی کے بارے میں مشورہ کیا جائے تو تم اس کی قیمت بھی کر سکتے ہو حالانکہ قیمت حرام ہے کتنا بڑا گنا کہ قرآن کہتے ہیں ایسے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا کتنا بڑا گنا لیکن اگر ہم سے کسی کے بارے میں مشورہ کیا جائے میں فلاں کے ہاں رشتہ کرنا چاہتا ہوں کیسے لوگ ہیں اور میں جانتا ہوں ان کے بارے میں کہ اچھے لوگ نہیں ہیں برے ہیں تو مجھے شریعت اجازت دیتی ہے کہ جو برائی جانتے ہو وہ بیان کر دو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے مجھ سے کوئی مشورہ چاہتا ہے میں فلاں کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہوں شراکت داری چاہتا ہوں کیسا شخص ہے اور مجھے اس کے کچھ حالات معلوم ہیں کہ وہ فراٹیا ہے جھوٹا ہے خیانت کرنے والا ہے تو مجھے شریعت اجازت دیتی ہے کہ صاف صاف بتا دو اس کے ساتھ کاروبار نہیں کرنا چھوٹا آدمی ہے براڈیا ہے دھوکے باز ہے پیسے کھا جائے گا اور یہ برائی بیان کرنے کا مجھے کوئی گنا نہیں ہوگا آپ دیکھیں یہ جو ہماری حدیث کی سند ہوتی ہے تو سند کے جو رابی ہوتے ہیں ان کے بارے میں محدثین بحث کرتے ہیں کہ یہ رابی کیسا ہے حدیث کی روایت کرنے والا کیسا ہے حالانکہ روایت کرنے والے کچھ چھوٹے لوگ نہیں ہیں بڑے لوگ ہیں اپنے وقت کے بڑے بڑے لوگ ان میں سے کوئی امام کوئی مفتی کوئی خطیب اور کوئی مفسر کوئی محدث لیکن اگر اس کے اندر کوئی خرابی پائی جاتی ہے تو یہ جو محدثین ہوتے ہیں اس خرابی کو بیان کرتے ہیں چمڑی اتار کے رکھ دیتے ہیں جھوٹا تھا اور روایتیں کھڑنے والا تھا اور پیسے بٹورنے والا تھا ایسا تھا ویسا تھا بیان کرتے اور یہ بیان کرنا گناہ نہیں ہے لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے نقصان سے بچانے کے لیے کسی کی ہم کمزوری جانتے ہیں تو شریعت کہتی ہے اس کمزوری کو بیان کرو یہ تیسرا مرحلہ ہے رشتے کے سلسلے میں اب چوتھا مرحلہ وہ پھر منگنی کا ہے پیغام بیجا جس کو خطبہ کہتے ہیں کہ تم نے رشتے کا پیغام بھیجا اب ان کی مرضی ہے وہ پیغام کو قبول کریں یا نہ کریں جیسے آپ کو اختیار ہے آپ اس جگہ رشتہ کریں نہ کریں ان کو بھی اختیار ہے اور اس میں کسی کو ناراضگی محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ دیکھیں ہم نے رشتہ بھیجا اور انہوں نے انکار کر دیا ان کی مرضی ہے جیسے آپ تحقیق کرتے ہیں ان کو بھی تحقیق کرنے کا حق ہے بعض اوقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابیوں نے کسی خاندان میں رشتے کا پیغام بھیجا لیکن اس خاندان والوں نے قبول نہیں کیا ہم نہیں دیتے رشتہ کوئی بات نہیں بعض کتابوں میں بڑا عجیب بات کیا ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا ان کو ایک خاندان میں کوئی رشتہ پسند آیا تو انہوں نے حضرت ابو دردا کو اپنا وکیل بنایا رضی اللہ تعالیٰ اس خاندان میں میرا رشتہ کروا دو جو جا کر بات کرو وہ گئے بات کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ ہم سلمان فارسی کو تو رشتہ نہیں دیتے حالانکہ بڑی بیان کی انہوں نے سلمان فارسی رضی رب آپ جانتے کتنے بڑے صحابی ہیں کتنی قربانی ہے ان کی اسلام کے لیے لیکن انہوں نے کہہ دیا ہم تو رشتہ نہیں دیتے اور کہہ دیا کہ اے درتا اگر تم ہماری بیٹی سے رشتہ کرنا چاہو تو تمہیں دیتے ہیں اب انہوں نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے اگر میرے اس بھائی کو نہیں دیتے تو مجھے ہی دے دو انہوں نے کہا دیر کس بات کی انہوں نے گواہ لائے اور رشتہ طے ہو گیا اب واپس آئے تو کچھ شرمندہ شرمندہ سے تھے اور بھائی سلمان معاف کر دینا رشتہ تمہارا کروانے گیا تھا اور اپنا کر کے آ گیا وہ تمہیں رشتہ نہیں دینا چاہتے تھے مجھے دے دیا وکیل بن کے گئے تھے دلہا بن کے واپس آئے وہ بھی کچھ دل دل لوگ تھے ہونے گیا ارے بھائی آپ کیوں شرمندہ ہوتے ہیں یہ تو مقدر کی بات ہے افسوس تو مجھے ہو رہا ہے کہ اللہ نے رشتہ تمہارے مقدر میں لکھا تھا کوشش میں کر رہا جس کے مقدر میں تھا اس کا رشتہ ہو گیا تو یہ کر رہا تھا کہ یہ خطبہ پیغام بھیجنا منگنی کرنا یہ چوتھا قدم ہے جو اس سلسلے میں اٹھایا جاتا ہے مگر منگنی اس طریقے سے نہیں جیسے ہمارے ہاں کی جاتی ہے اللہ اکبر ہمارے پاس دولت والے پیسے والے اور نمود و نمائش کا جذبہ رکھنے والے لوگ منگنی پر کتنا خرچہ کر دیتے ہیں کہ جس پیسے سے کئی غریب بیٹیوں کے رشتے ہو سکتے ہیں دکھاوے کا دور ہے اللہ گلا اور نمود و نمائش اور دکھاوا تو منگنی تو ایک پیغام ہے ایک خاندان پیغام بھیجتا ہے دوسرا اس کی مرضی ہو تو اس کو قبول کر لیتا ہے پھر آپس میں تاریخ کا طے کر لیا جاتا ہے پانچواں قدم پانچواں مرحلہ وہ پھر عملی طور پر نکاح کرنے کا ہے اور اس میں جو شریعت نے تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ ایجاب و قبول ہو یہ ضروری ہے اس لیے کہ رضامندی کے بغیر کوئی رشتہ ہوتا نہیں بالغ لڑکے اور بالغ لڑکی کا نکاح ان کی رضامندی کے بغیر نہیں ہو سکتا نابالغ کا نکاح تو اس کی رضامندی کے بغیر ہو جاتا ہے لیکن مالک کا نکاح اس کی رضامندی کے بغیر نہیں ہوتا تو ایجاب و قبول کسی لیے تاکہ دونوں کی رضامندی کا پتہ چل جائے اور ایجاب و قبول کے ساتھ گواہوں کا ہونا ضروری ہے خفیہ طور پر بغیر گواہوں کے بغیر اطلاع کے جو کیا جائے تو وہ نکاح نہیں ہے وہ سنا ہے وہ بدکاری ہے لہذا شریعت نے حکم دیا کہ گواہوں کا ہونا ضروری ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کا اعلان کرو نکاح کا اظہار کرو نکاح کے بارے میں لوگوں کو بتاؤ بلو تف اگر بجا کر ہی صحیح اب عرب میں روایت تھا نکاح کے موقع پر تب بجائی جاتی تھی لوگوں کو پتا چل جاتا تھا کہ نکاح ہو رہا ہے حضور نے فرمایا کہ تم نکاح کا اعلان کرو سب کو پتا چلے اگر بجا کر ہی صحیح اور فرمایا کہ نکاح کرو تو مسجد میں نکاح کرو یا آقا نے مشورہ دیا ہمیں مساجد میں نکاح کرو اور یہ مشورہ دیا کہ نکاح کرو رشتے کرو تو سادگی کے ساتھ کرو فرمایا کہ سب سے برکت والا رشتہ وہ ہوگا جس میں خرچہ بہت کم ہو جو سادگی کے ساتھ کیا جائے اور جس میں نمود و نمائش وہ برکت والا نہیں ہوگا ایسے واقعات بھی ہمارے علم میں آئے کہ لاکھوں بعض اوقات کروڑوں خرچ کیا گیا اللہ اکبر ہمیں تو یقین نہیں آتا کہ دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے میں نے اخبار میں اسلام آباد کی ایک شادی ہال کی ایک شادی ہال کی مالکہ یا کیا اس کا وہ انٹرویو پڑا اس سے انٹرویو لینے والے نے پوچھا یہاں جو تمہارے انداز کی ہوتی ہے تو کتنا خرچہ ہو جاتا ہے اس نے بتایا کہ میں نے جن دعوتوں کا انتظام کیا ہے تو چھ لاکھ سے لے کر پانچ کروڑ تک کی دعوت میں نے کی ہے پانچ کروڑ صرف دعوت پر پڑا دیا کیا کیا ہوگا انہوں نے ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ صرف نوٹ کھائے ہوں گے پیسے کھائے ہوں گے باراتیوں نے کیا کیا ہوگا ہماری سمجھ میں نہیں آتا لیکن وہ کہتے ہیں کہ پانچ کروڑ تک بھی میں نے دعوت کی ہے تو ایسے رشتے بھی ہوئے جن میں لاکھوں کروڑوں خرچ کیا گیا اور ایک مہینے بعد ہی جدائی ہو گئی برکت نہیں ہوئی تو یہ فرمایا کہ تم نکاح کرو تو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہو اور پھر مہر کا ہونا بھی ضروری ہے مہر رکھا جائے اب مہر کتنا ہو اس میں بہت سے لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ مہر فاطمی مہر فاطمی ہونا چاہیے بعض لوگوں کو یہ ہے ان کو ماشاء اللہ جوش آتا ہے وہ سمجھتے مہر فاطمی رکھ دیں پر مہر فاطمی سمجھتے ہیں کہ پانچ سو تھا مہر فاطمی حالانکہ یہ نہیں جانتے کہ پانچ سو درہم تھے اور آج کے زمانے میں ان پانچ سو دراہم کی قیمت بہت زیادہ ہے لاکھ سے بھی اوپر ان کی قیمت جاتی ہے یہ سمجھتے ہیں کہ پانچ سو ہزار دو ہزار یہ مہر رکھ لیا جائے تو یہ مہر فاطمی ہو جائے گا حالانکہ ایسا نہیں ہے تو مہر میں شریعت نے زیادہ جس چیز کو محبوس رکھا ہے وہ یہ کہ مہر مثل کہ تمہارے خاندان میں کتنے مہر کا رواج ہے جتنا رواج ہو اتنا باہر رکھا جائے اور مہر دینے کی نیت سے رکھا جائے دکھانے کی نیت سے نہیں کہ لکھوا تو دیا ایک لاکھ لیکن دیا ایک روپیہ بھی نہیں بہت سے ایسے مرد بھی ہیں اللہ انہیں معاف فرمائے وہ زندگی کی اس دیواجی زندگی کی پہلی شب ہی معافی سے شروع کرتے ہیں کہتے مجھے بیگم نے معاف کر دیا اب ہوتا کیا ہے پوچھتے ہیں اپنی دلہن سے ہمارا یہ مہار ہے لینا چاہتی ہو یا معاف کرتی ہو اس نے کہا معاف کرتی ہو اب اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے لے لیا یہ تھوڑا سا مہار تو یہ زندگی بھر مجھے تانے دیتے رہیں گے وہ بیچاری خاموشی سے کہہ دیتی میں نے معاف کر دیا کیسا مرد ہے کیسی مردانگی ہے اس کی کہ یہ بی کے صدقہ خیرات پر پلتا ہے بیوی نے معاف کر دی بیوی نے اس کو صدقہ کر دیا اور اسے چپکے سے قبول کر دیا ٹھیک معاف کر دی تم نے بہت اچھا بلکہ مردان کی دیکھیے کہ جناب بیوی لاتی ہے سامان بیوی لاتی ہے جہیز بیوی لاتی ہے برتن بیوی لاتی ہے فرنیچر بیوی لاتی ہے بستر بیوی لاتی ہے بیڈ یہ پر گزارا کرتا ہے ایسی مردان کی ہے اس کی بیوی کے برتنوں میں کھاتا ہے اور بیوی کے دیے ہوئے کپڑے پہنتا ہے بیوی کے لائے ہوئے بیڈ پر سوتا ہے اور بیوی کا لائے ہوا فرنیچر استعمال کرتا ہے ارے کیسی مردان کی ہے تو کھلانے والا ہے کھانے والا نہیں دینے والا ہے لینے والا نہیں تو میرے بھائیوں میرے بزرگوں اور دوستوں یہ شریعت نے ہمیں نکاح کے سلسلے میں تعلیمات دی ہے یہ شریعت کے مطابق نکاح کرنے کا طریقہ ہے کوشش کیجیے کہ نکاح میں نبی کی سنتوں کو زندہ کیجیے صرف اجلے کپڑے پہن کر اور خوشبوئیں لگا کر اور دودھ پی کر اور شہد کھا کر اور حلبے کھا کر اور مسواکیں کر کے اور تسمیاں چلا کے اور ٹوپیاں پہن کر نبی کی سنتوں کو زندہ نہ کیجیے بلکہ ان سنتوں کو زندہ کیجیے نکاح کی سنتوں کو زندہ کیجیے ان سنتوں کو زندہ کیجیے جن سنتوں کو زندہ کرنے سے دل پر آرے چلتے ہیں جن سنتوں کو زندہ کرنے سے لوگوں کے ماتھے پر بل پڑتے ہیں ان سنتوں کو زندہ کیجیے جن کے زندہ کرنے سے باتیں سننا پڑتی ہیں لیکن سنتے ہیں ان کو زندہ کیجیے سادگی کے ساتھ نکاح کو تربیج دیجیے سنت کے مطابق نکاح کو تربیج دیجیے آج کتنی ہی بہنیں اور بیٹیاں ایسی ہیں جن کی جوانیاں تار تار ہو رہی ہیں اور ان کے بوڑھے والدین غریب والدین یہ طاقت نہیں رکھتے کہ زمانے کے رسم و رواج کے مطابق انہیں باعزت طریقے سے گھر سے رخصت کر سکے آج لوگ جو دعائیں کرواتے ہیں نا حضرت دعا کرنا حضرت دعا کرنا فلاں مسئلے کے لیے تو ان میں سے بہت سارے وہ لوگ وہ ہیں جو دعا کرواتے ہیں حضرت بیٹی جوان ہے کب سے جوان ہے لیکن رشتے کی استطاعت نہیں تو آ کیجیے اللہ ہمیں اسے رخصت کرنے کی توفیق دیں شام کے بہت بڑے عالم ہیں شیخ عبد الفتاح ابو بدہ اللہ بہت بڑے عالم وہ پاکستان کے دورے پر تشریف لائے تو ان سے بعض لوگوں نے یہی دعا کی درخواست کرنی شروع کی حضرت دعا کیجیے بیٹیاں ہیں رشتے ہو جائیں تو شیخ بڑے پریشان ہوئے کہ نہیں کہ بیٹیوں کا رشتہ کرنا بھی مسئلہ ہے ہمارے عرب میں تو کوئی مشکل پیش نہیں آتی یہ کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اتنی مشکل پیش آ رہی ہے بیٹیوں کا رشتہ کرنے ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی وہ جس ماحول میں رہتے ہیں اور جہاں بیٹیوں کو رخصت کرنا آسان ہے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بیٹیوں کے لیے رشتے تلاش کرنا اور بیٹیوں کو گھر سے رخصت کرنا یہ کون سا مشکل ہے جس وجہ سے لوگ مجھ سے اتنی دعا کی درخواست کروا رہے کر رہے تو بھائیو ان سنتوں کو زندہ کیجیے سادگی کے ساتھ رشتے کرنے کی مثالیں قائم کیجیے تاکہ دوسروں کو بھی سبق ملے دوسروں کو بھی نصیحت آئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو زندگی کے ہر شعبے میں اپنے آقا کائنات کی و انس کی آقا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 خورشید انہیں مبلغ دو لاکھ روپے جو ماہر فاطمی کے قریب ہے اس کے بدلے میں ان تمام گواہوں کی موجودگی میں آپ کے نکاح میں دے دیا آپ نے قبول کیا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا رحمن يا رحيم يا كريم يا طباب يا غفار يا غفور يا ذا الجلال والإكرام محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے سبیرہ کبیرہ خفیہ ایرانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ جو زندگی باقی ہے وہ تیرے حکموں کے مطابق اور تیرے سچے نبی کے سچے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ زندگی کے ہر شعبے میں خاص طور پر نکاح میں اے اللہ تیرے حکموں اور تیرے نبی کی ساری سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے سادگی کے ساتھ حضور کے طریقے کے مطابق رشتے کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ جو والدین اپنی نوجوان اولاد کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے نیک اور مناسب رشتے تو مہیا فرما دے یا رب العالمین یا رحم الراحمین یہ جو رشتہ ہوا اس رشتے کو میاں بی کے درمیان دونوں خاندانوں کے درمیان محبت اور الفت کو بڑھانے کا ذریعہ بناؤ اللہ عفت و عصمت کے حصول کا ذریعہ بناؤ شریعت پر چلنے کا ذریعہ بناؤ نیک اولاد کے حصول کا ذریعہ بناؤ کرم فرما رحم فرما فرما معاف آج کے اس مجمع میں جتنے بھی حضرات و خواتین شریک ہیں یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے سب کی پریشانیوں کو دور فرما گھروں میں محبت اور پیار کا ماحول پیدا فرما دلوں سے نفرتیں اور قدورتیں دور فرما اے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما ایمان والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا اور قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتم وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی على رسوله بخیر خلقه سیدنا ومولانا محمد و آلہ و صحبه بیتہ اجمعین آمین درس قرآن ڈاٹ کام آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا شیخو پوری صاحب کی آواز میں اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بینر تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا و انا الیہ راجعون ہم کو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ محمد کا روزہ رہا ہے رہا ہے W W W dot this Quran dot com